پروردگار فرمائے گا یا معاشر الجن اور جنوں کی جماعت قد اس تم من الانس یقیناً بہت سارے لے لیے تم نے من الانس انسانوں میں سے بہت سارے اپنے قبضے میں لیے بہت ساروں کو تم نے گمراہ کیا بہت ساروں کو اپنے راستے پر لگا لیا بہت ساروں کو تم نے بہکا لیا یہ جنات سے کہا گیا انسان بھی گویا ہوئے وقال اولیا ام من الس اور کہیں گے ان کے دوست من الس انسانوں میں سے کیا کہیں گے ربنا اے ہمارے رب استمتع استمتع بعضنا بعضنا ببعض ربنا ببعض اے ہمارے رب فائدہ اٹھایا ہم میں سے بعض بعض نے سے یہ بات درست ہے کہ ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے اور کیا فائدہ اٹھایا شیاطین ہم کو گمراہ کرتے رہے اور ہم ان کے پیچھے چلتے رہے اور دنیا میں یہی سلسلہ چلتا رہا اب دونوں جہنم کا کندہ بن گئے یہ بھی جہنم کی طرف جا رہے تھے ہم کو بھی جہنم کی طرف لے آئے استم تابا گنا بباد اس کی دو تفسیریں کی گئیں شروع سے ہی ایک یہ کہ انسانوں نے تسلیم کیا کہ یقیناً ہم گمراہ ہوئے اور شیاطین نے ہم کو گمراہ کیا اور دوسرا یہ کہ انسان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نے دنیاوی فائدے اٹھائے ایک دوسرے سے لیکن پہلے والا معنی ہی زیادہ مشہور ہے اور آیت کے ساتھ جڑتا بھی وہی ہے شیاطین سے کہا کہ تم نے انسانوں کو بہت بڑی تعداد میں لے لیا اپنے قبضے میں کر لیا گمراہ کر لیا بہکا لیا انسانوں نے کہا واقعتاً ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا شیطانوں نے ہمیں بہکایا اور ہم بھی ان کی ملما کی ہوئی باتوں میں آتے رہے اور ہم سمجھتے رہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں وہ بلغنا اجل الدی اجل تلنا اور یہاں تک کہ پہنچ گئے ہم اجلنا اپنی مقرر کی ہوئی اس مدت کو الدی اجل تلنا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی ہم اس مدت کو پہنچ گئے کون سی مدت تو نے ہمیں جو زندگی دی تھی وہ زندگی ہم نے مکمل کی اور دنیا کی جو زندگی تھی متعین وہ زندگی پوری ہوئی اور قیامت آ گئی یہاں تک کہ ہم یہاں پہنچ گئے قال النار مسواکم پروردگار فرمائے گا النار مسواکم ایک دوسرے سے تم نے فائدہ اٹھایا تم گمراہ ہوئے النار مسواکم جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے آگ تمہارا ٹھکانہ ہے خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہو گے اللہ ماشا اللہ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے اس لفظ کا کیا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ تفسیر منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ ماشا اللہ اصل میں ما معنی میں من کے ہے جس طرح آپ پیچھے بھی کئی جگہ دیکھ چکے ہو کہ ما معنی میں من کے ہے ماں کے معنی چیز اور من کے معنی انسان شخص تو تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے مگر جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو جہنم سے نکالے گا وہ کون ہوں گے گویا کچھ ان میں سے وہ ہیں جو شیاطین کے پیچھے لگ کر کے کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے پکے کافر بنے وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں گئے لیکن کچھ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے گناہ تو کیے جرم تو کیے مگر وہ پورے کے پورے گمراہ نہیں ہوئے اور کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے وہ اپنے جرموں کی سزا بھگت کر کے وہاں سے نکلیں گے اور جب بالکل کافر ہو گئے مشرق ہو گئے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور دوسرا معنی کیا گیا کہ ماں معنی میں وقت ہی کے ہے لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ مگر اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے گا تو تم کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے گا بلکہ یہ وقت مراد ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر قرآن پاک بتا چکا ہے وہ چکر کاٹ رہے ہوں گے جہنم میں اور گرم پانی میں اور حریر میں جو سخت ٹھنڈی جگہ ہے کبھی جہنم میں اور کبھی ابلتے ہوئے پانی اور کبھی زمحریر میں تو جس وقت میں اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت میں ان کو کبھی زمحریر میں وہ جائیں گے کبھی ابلتے ہوئے پانی کی طرف جائیں گے وہ وقت ہو سکتا ہے حاضی النار اللہ تی کنتم بیہا تکذبون سورہ رحمان میں کیا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیخذ بالنواسی والاقدام حاضی النار اللہ تی یکذب بیہا مجرمون آگے بینہا و بین حمیم آن یہ آیت پڑھنا چاہ رہا تھا زبان پر نہیں چڑھ رہی یطوفون بینہا چکر کاٹیں گے وہ جہنم کے بیچ میں وہ حمیم آن اور ابلتے ہوئے پانی کے بیچ میں اور اسی طرح زم حریر جو اس کی سخت سرد جگہ ہے وہ بھی سزا دینے کے لیے تو کبھی یہاں کبھی وہاں پھر ماں کا وہ معنی ہو سکتا ہے بہت کم لوگ وہ ہیں کہ یہاں مقصود یہ نہیں ہے کہ تم جہنم سے کبھی نکل سکتے ہو بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں رکھنے کے لیے مجبور نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ اگر چاہے تو نکال بھی سکتا ہے مگر نکالے گا نہیں زیادہ تر جمہور امت نے وہی ترجمے دو جو میں نے عرض کیے ان ربک کا حکیم علیم بے شک تیرا رب حکمت والا بھی ہے علم والا بھی ہے اس کی حکمت کا تقاضا دنیا میں یہی تھا کہ اس نے دنیا میں کسی کو مجبور کر کے دین پر نہیں لگایا اور شیاطین کو یہ موقع دیا وہ انسانوں کو گمراہ کریں اور انسان گمراہ ہوتے رہے اس کی حکمت کا تقاضا یہی تھا اور وہ جانتا تھا ایسا ہو کر رہے گا اور قیامت کو یہ ہوگا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یہ انسان بھی ظالم اور یہ جن بھی ظالم ایسا کیوں ہوا وَكَذَلِكَ قزالی اور اسی طریقے سے ہم دوست بناتے ہیں بعض الظالمین بعض ظالموں کو بعض بعض کا بما کانو یکسبون ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انسان کیوں جنوں کے چیلے بن گئے اور کیوں شیاطین کے پیچھے چلے انہوں نے پہلے کچھ گندے کام کیے تھے شیاطین ان کاموں کی وجہ سے ان پر حاوی ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا وہ نُوَلِّي بَعْضُ باز ظالمین بازا اور اسی طرح ہم پھیر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں کی طرف وہ بھی وہی معنی نکلے اور اسی طرح ہم قریب کر دیں گے بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے یہ معنی زیادہ حضرات نے کیا قریب کر دیں گے جہنم میں ایک وہی جہنم میں پڑے ہوں گے کوئی کسی کونے میں کوئی کسی کونے میں مگر جہنم میں ہونے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا اور اسی طرح ہم قریب کر دیں گے بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے بِمَا قانو يَقْسِبُونَ ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے کچھ حضرات نے کہا کہ مسلط کر دیتے ہیں ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مگر لغت میں اس کی گنجائش نہیں معلوم ہوتی یا معشر الجن والانس لم یاتیکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين یہ وہ رکوع آ گیا جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ مکہ کے مشرقین کے بیچ میں کیسا شرک پھیلا ہوا تھا قرآن کریم اس کو بیان کرے گا اس صورت کے اندر کس قسم کے شرک میں وہ مبتلا تھے لیکن گزشتہ مضمون کی تلخیص اور نئے مضمون کی تمہید کے طور پر پھر اس بات کو دہرایا کہ انسان اور جنات گمراہ ہوئے اور دونوں جہنم میں پہنچے اور پروردگار کے اس ارشاد کو بھول گئے تھے کہ اس نے پہلے دن بتایا تھا کہ جب جب بھی میرے پیمبر آئیں گے میرے بھیجے ہوئے آئیں گے تم ان کی بات ماننا یا معاشر الجن اور جنوں کی جماعت والانس اور انسانوں کی جماعت علم کم رسل منکم کیا نہیں آتے تھے تمہارے پاس رسل منکم تم میں سے رسول یا قصون علیکم جو بیان کرتے تھے تمہارے سامنے آیاتی میری آیتوں کو اور تم کو آگاہ کرتے تھے لقاء یومکم ہذا تمہارے اس دن کی ملاقات سے کیا تمہارے پاس انبیاء نہیں آئے کیا تمہیں اس دن کی ملاقات سے آگاہ نہیں کرتے رہے بالکل کرتے رہے قالوا شہیدنا وہ کہیں گے ہم نے گواہی دے دی علی انفسنا اپنی ذات کے خلاف ہم کہہ چکے کہ ہم کفر میں مبتلا ہوئے انبیاء آئے تھے مگر ان کی ہم نے نہیں مانی ہم شیطانوں کی مانتے رہے وَغَرَّتْهُمُ اگر الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا چار دن کی زندگی تھی اسی کو کمال سمجھے بس جوان ہونا پڑھنا لکھنا پیسہ کمانا شادی بیاہ کرنا وہ سمجھے بس اتنا ہی کام ہے دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈالا وہ شہید و اور خود گواہی دیں گے اپنی ذات کے خلاف انہم کانو کافرین کہ وہ تھے کافر ہم پڑھ چکے کل اسی صورت میں کہ جب سب سے پہلے پیش ہوں گے تو کیا کہیں گے واللہ ما کننا مشرکین اے خدا تیری قسم ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں لیکن جب سارے گواہ پیش ہو گئے اور انبیاء بھی گواہی دے چکے امتیں بھی گواہی دے چکی جس زمین پر گناہ کیے تھے وہ بھی گواہی دے چکی ان کے اپنے اعضا بھی گواہی دے چکے منہ پر مہر لگ چکی اب سوال ہوا کہ بھیج آئے تھے انبیاء ہاں آئے تھے امبیا بالکل آئے تھے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم کافر تھے اور ہم جہنم کے مستحق تھے لائے تھے جہنم کے تو کہا جاؤ پھر جہنم ہے اس آیت میں دو مقام قدرے سمجھنے کے ہیں ایک مقام یہ کہ پروردگار قیامت کے دن جنوں سے بھی کہے گا اور انسانوں سے بھی کہے گا کیا تمہارے بیچ میں رسول نہیں آئے تھے تمہارے بیچ میں رسول تو کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ رسول جنوں میں بھی آئے اور رسول انسانوں میں بھی آئے صرف ایک بزرگ جو قابل ذکر ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جنوں میں بھی کسی دور میں رسول آئے ہوں گے ورنہ امت کے تمام افراد نے یہی کہا کہ نہیں اس سے مراد منکم سے مراد نہیں ہے کہ تم جنوں میں سے بھی اور تم انسانوں میں سے بھی بلکہ تمہارے مجموعے میں سے اور تمہارے مجموعے میں سے مراد انسانوں میں سے کیوں اس لیے کہ رسول کو جن صفات کا حامل ہونا ہے وہ صفات انسان میں ہی ہو سکتی ہیں وہ جنات میں نہیں ہو سکتی ہیں ان کی دوسری قسم کی صفات ان کا دوسرا قسم کا مزاج ہے وہ نبوت کے لائق نہیں ہے اس لیے جنات میں انبیاء نہیں آئے جو انسانوں میں انبیاء آئے وہی جنات کے لیے آئے اور قرآن کریم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ فرمایا کہ آپ بھی جنوں کے نبی بن کر آئے اور آپ نے جنوں کو باقاعدہ طور پر بھی تبلیغ فرمائی اور اتفاقی طور پر بھی جنوں کی جماعت آئی اور انہوں نے آپ سے قرآن سنا اور اس کے بعد ایمان قبول کر کے اپنی بستی میں گئے اور جب اپنی بستی میں گئے تو انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نائب بن کر کے دین کی دعوت پہنچائی تو جنوں میں رسول آئے مگر یہی نبیوں کے نائب بن کر کے آئے براہ راست ان میں پیمبر نہیں آئے یقصون علیکم آیاتی اور ایک اور فتنہ کیا ایک بدبخت طبقے نے جو کہتا ہے کہ نبوت جاری ہے ابھی اور نبی بن سکتے ہیں قادیانی وہ کہنے لگے کہ اس آیت سے تو ثابت ہوتا ہے کہ کیا نہیں آتے تھے رسول تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر رسول نہیں آئے گا تو قیامت کے دن پروردگار کہتے کہے گا کہ کیا تمہارے بیچ میں رسول نہیں آتے تھے لیکن اللہ جزائے خیر دے ان علماء اکرام کو جو گوروں کی کھڑی کی ہوئی اس جماعت کے خلاف کیسے پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے قربانیاں دیں اور یہ وہیں پہنچ گئے جہاں سے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا بے شرمو غور تو کرو پروردگار نے یہ بات آدم علیہ السلام کے دور کے انسانوں کے لیے کہی ان سے آدم علیہ السلام آئے پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام آئے آتے رہے آتے رہے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا من بعد اسمہ احمد میرے بعد احمد نام کے پیمبر آئیں گے آپ تشریف لے آئے تو سارے انسانوں سے کہا جا رہا ہے اور جو کہتے ہیں کہ آتے تھے رسول وہ پہلے کے ہیں اور اب جو کہیں گے وہ یہ کہیں گے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین آئے تھے اور امت کو کسی دور میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا گیا تھا ہر دور میں ایسے دائی تھے جو صحیح طور پر قرآن اور حدیث کو پیش کر رہے تھے اس کا ایک اور جواب بھی یہ فقیر عرض کرتا ہے اور انشاءاللہ یہ ان کے دانت توڑنے والا جواب ہے وہ کیا قادیانی کہتے ہیں کہ انبیاء کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ سکتے ہیں مختلف موقعوں سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ معتزلہ قرآن کو پڑھتے تھے پھر ایسی بے حیائی کی باتیں کرتے تھے فلانی طبقہ قرآن پڑھتا تھا پھر اس طرح کی باتیں کرتا تھا کیسے کرتا تھا وہ اس طبقے سے سمجھ لو کہ قرآن پڑھتا اور امت کو کس طرح دھوکہ دیتا ہے ان سے پوچھو کہ انبیاء کرام حضور کے بعد آ سکتے ہیں کہتے بالکل آ سکتے ہیں اور مسلسل آتے ہیں سبحان اللہ تو پوچھئے کہ قادیانی منحوس سے پہلے کوئی آیا تھا کہتے کوئی نہیں آیا تو چودہ سو سال تک کوئی نہیں آیا پھر یہ کانا دجال ہی آیا بس سب سے پہلے تو آپ پوچھیں کہ قادیانی نے بشارت دی ہوگی کیونکہ ہر نبی پر لازم ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہو حوادث وہ انسانوں کو اس سے آگاہ کرے آپ کے بعد حضرت مہدی آنے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھی طرح تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر کے بتا دیا تو قادیانی کے بعد کون آنے والا ہے جس کے لیے قادیانی نے بتایا کہتے نہیں بعد میں بھی کوئی نہیں آنے والا ہے تو دعویٰ یہ ہے کہ صرف قادیانی آئے گا اور دلیل پیش کر رہے ہیں کہ رسول آتے رہتے ہیں مگر آیا کون کہتے پہلے بھی کوئی نہیں آیا اور بعد میں کون آیا کہتے بعد میں بھی کوئی نہیں آئے گا سبحان اللہ تو پھر یوں کہو نا ایک کانا دجال آئے گا جس کو انگریز نے بھی دیکھا تھا جب تیار کیا انگریزوں کے فرستادہ گھومے ملک میں کہ کوئی ایسا بندہ تلاش کرو جو نبوت کا دعویٰ کرے جب اس کو تلاش کر لیا گیا اور اس کو تیار کر لیا گیا بڑے افسر کے سامنے پیش کیا اس نے دیکھا اس نے کہا یار نبیوں کے تذکرے ہم بھی سنتے ہیں مگر کوئی دھنگ کا بندہ تلاش کیا ہوتا اس کا چہرہ دیکھ کر کوئی اس کو مانے گا نبی کانا دجال ایک آنکھ سے ہی کانا اس کو کون مانے گا دعویٰ وہ ہے کہ نبی آ سکتے ہیں تو آیا کون کہتے ایک کانا آیا سبحان اللہ يَكُرْ رَبُّكَ مُحْلِكَ الْقُرَى کل وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ اور یہ بات کیوں فرمائی یہ انبیاء کرام کا سلسلہ کیوں جاری ہوا جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا اس لیے جاری رہا علامیہ کو رب نہیں ہے تیرا رب کے حالات مہلک القرا ہلاک کرنے والا بستیوں کو بے ظلم ظلم کے ساتھ واہل اس حال میں کہ بستیوں کے رہنے والے بے خبر ہوں حالانکہ انسانوں کے دلوں کے اندر اس نے اپنی توحید رکھی ہوئی ہے انسانوں سے وعدہ لیا ہوا ہے اس لیے اگر انسان نافرمانی کرے تو وہ ہلاک کر سکتا ہے لیکن اس کا کرم یہ ہے کہ وہ جب تک اپنی توحید سے انسانوں کو آگاہ نہیں کرتا تب تک ان پر عذاب نازل نہیں کرتا انبیاء کو بھیجتا ہے پہلے باخبر کرتا ہے لوگ واقف ہو جاتے ہیں پھر جب نہیں مانتے پھر ان کو ہلاک کیا جاتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلِكُلٍّ اور ہر کسی کے لیے درجات الگ الگ درجے ہیں مما عملوا ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے وما ربك بغافل اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے عما يعملون ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں وربك الغني ذو یوز اور تیرا رب بے نیاز ہے غنی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ذر رحمہ بہت مہربانی کرنے والا ہے تبھی تو انبیاء کرام کو بھیجتا ہے اور انسانوں کو پہلے آگاہ کرتا ہے ان شاء یذہبکم اگر وہ چاہے یذہبکم اے انسانوں تم سب کو لے جائے ویستخلف اور خلیفہ بنا دے نائب پیدا کر دے من بعدکم تمہارے بعد ما یشاء جیسے انسانوں کو چاہے ما بمانا من ما لائے جیسے انسانوں کو چاہے کما انشاکم جیسا کہ اس نے تم کو پیدا کیا تھا من ذریت قوم آخری آخرین دوسرے لوگوں کی اولاد میں جس طرح دوسرے لوگوں میں سے تم پیدا ہوئے تم سے پہلے تمہارے دادا پردادا نکڑ دادا سب دنیا سے چلے گئے اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہٹا دے اور یہاں پر دوسری مخلوق لے آئے اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے لیکن وہ کرتا نہیں اس لیے کہ غنی ضرور مہربانی والا ہے تمہیں موقع دیتا ہے انما توعدون لآت بے شک ما وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے دنیا میں یہ فیصلہ نہیں ہوگا لیکن قیامت کے دن ہوگا اور قیامت کب آئے گی بس آئی چاہتی ہے انما توعدون بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لآت وہ ضرور آنے والی ہے وما انتم بمعجزین اور تم نہیں ہو عاجز کرنے والے قل یا قوم ملو علی مکانتکم انی عامل سورت پاک کا بڑا حصہ ہو چکا ہے اتنی تفصیل کے ساتھ سمجھایا جا چکا ہے اب بھی جو نہ مانے آپ اعلان کر دیجئے قل یا قومی آپ فرما دیجئے او میری قوم اعملوا علی مکانتکم تم کرتے رہو عمل اپنی جگہ پر اپنے طریقے پر اگر نہیں مانتے ہو انی عامل میں عمل کرنے والا ہوں اپنے طریقے پر یہ اس کا جواب ہے جو وہ کہتے تھے کہ کچھ آپ جھکیں کچھ ہم جھکیں کچھ آپ ہمارے دھرم کو مانیں کچھ ہم آپ کے مذہب کو مانیں کچھ آپ ہمارے خداؤں کو مانیں کچھ ہم آپ کے خدا کو مان لیں جواب دیا کہ اگر تم نہیں مانتے ہو دین کی بات تو دیکھتے جو کرتے جو تم اپنا کام اور ہم اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں ہم دعوت دینا چھوڑیں گے نہیں اور تم نہیں باز آتے ہو تو نہ باز آؤ فصح علم ان قریب تم جان لو گے من تکون لہو عاقبت الدار کون ہے وہ شخص جس کے لیے آخرت کا انجام ہے لفظی معنی من تکون کون ہے وہ شخص ہوگا جس کے لیے عاقبت الدار گھر کا انجام اور گھر سے مراد کون سا اصلی گھر آخرت کا انجام اور انجام سے مراد بہترین انجام تو مراد کیا ہے کس کے لیے ہے آخرت کا بہترین نتیجہ کس کے لیے جنت کس کے لیے جہنم سب فتع ان قریب پتہ چل جائے گا بس مرنے کی دیری ہے انہو لا يفلح الظالمون البتہ ایک بات یاد رکھو ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اور تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اور سب سے بڑا کائنات میں ظلم شرک ہے لا يفلح الظالمون بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں اور تم نے بہت ظلم کیا اور سب سے بڑا ظلم تم نے شرک کیا شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے کیسا کیسا شرک کرتے تھے وہ اب شروع ہو گیا بات سے بات نکلتی ہے ظالم کامیاب نہیں ہوں گے سب سے بڑا ظلم کیا ہے شرک ہے شرک کیسے کرتے تھے مکہ کے مشرق کہا یہ دیکھیے کیسا شرک کرتے تھے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا نما مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا وَجَعَلُوا لِلَّهِ اور مقرر کرتے ہیں کیا انہوں نے مقرر کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے مما ذرا اس چیز میں سے ذرا جو پیدا ہوئی من الحرث کھیتی میں سے والانعام اور چوپائیوں میں سے مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے نقیباً ایک حصہ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے لیے خیرات نکالتے ہیں باقاعدہ طور پر کتنی خیرات نکالتے تھے متعین کر کے نہیں بتایا گیا کہیں تاریخ سے ان کی حالات سے متعین کر کے نہیں معلوم ہوتا مثال کے طور پر کر جیسے کہ طے کر رکھا تھا کہ جس کھیتی میں سے دس کوئنٹل کھیتی ہوگی ایک کوئنٹل اللہ کے نام پر دیں گے اور جب دس جانور ہو جائیں گے ایک جانور اللہ کے نام پر دیں گے ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے اللہ کے لیے اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے لیے خیرات نکالتے ہیں بے شمار آج بھی شرک پسند لوگ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کس کا دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو قرآن کریم کے پاس نہیں جانے دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شرک اس کو کہتے ہیں خدا کو مانتے نہیں تھے وہ جو خدا کو مانتا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر مانتا ہے سب سے بڑا مانتا ہے وہ کہاں شرک کر رہا ہے یہ تھوڑا شرک ہے یہ دیکھو مکہ کے مشرق کیسا شرک کر رہے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ اور انہوں نے مقرر کر رکھا ہے اللہ کے لیے اس میں سے جو پیدا ہوتا ہے من الحرث کھیتی میں سے والانعام اور چپائیوں میں سے نصیباً ایک حصہ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ وہ کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کے لیے ہے بزعمہم ان کے خیال کے اعتبار سے ان کے خیال کے اعتبار سے جو انہوں نے مقرر کیا اس کے اعتبار سے وَحَذَا لِشُرَكَائِنَا اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں اور ایک حصہ اپنے باطل خداؤں کے لیے لات کے لیے عزہ کے لیے منات کے لیے حبل کے لیے عصاف کے لیے نائلہ کے لیے اور جبت کے لیے تاغوت کے لیے دوسرے بتوں کے لیے مقرر کرتے ہیں ایک حصہ مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ طے کر رکھا تھا جہاں سے دس کوئنٹل پیدا ہوگا ایک کوئنٹل اللہ کے نام پر ایک کوئنٹل غیر اللہ کے نام پر دس جانور ہو گئے ایک جانور اللہ کے نام پر ایک جانور غیر اللہ کے نام پر اور پھر کہتے تھے یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے بنائے ہوئے شریکوں کا حصہ ہے فما کان علی کا اور پھر عجیب دیکھیے فما کان علی شرکائہم جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کے لیے جو حصہ وہ مقرر کرتے تھے اپنے بنائے ہوئے شریکوں کے لیے فلا یصل الی اللہ وہ نہیں پہنچتا تھا اللہ کے حصے کی طرف اللہ کی طرف وما کان اللہ اور جو ہوتا تھا اللہ کے لیے فهو یصل الی شرکائہم وہ پہنچ جاتا تھا ان کے شریکوں کی طرف اس کا کیا مطلب کھیتی نکالی غلہ نکالا غلے کا کھلیان لگایا ڈھیر لگایا غلہ نکال کر کے اس میں سے ایک ڈھیری نکالی اللہ کے لیے ایک ڈھیری نکالی غیر اللہ کے لیے بچے بھی ہوتے ہیں شرارتی بھی ہوتے ہیں اب وہ کھیلتے کودتے ہوئے اللہ کے حصے کے دانے چلے گئے غیر اللہ کے حصے میں اس کے لیے کہتے تھے کہ اب اس کو واپس نہیں نکالنا ہے کیونکہ یہ غیر اللہ کے کھاتے میں پڑ گئے ہیں اور اللہ کو ضرورت ہی کیا ہے اللہ تو بے نیاز ہے لیکن غیر اللہ کے کھاتے میں سے نکالیں گے بادشاہ یہ بیڑا غرق کر دیں گے اور اگر غیر اللہ کے کھاتے میں سے کچھ اللہ کے کھاتے ڈھیری میں چلا جاتا تھا تو اس کو فوراً کہتے تھے نکالو بلکہ کچھ اور بھی نکالو ادھر سے اس لیے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے وہ تو بخشنہار ہے یہ بیڑا غرق کر دیں گے بچے مر جائیں گے بیوی مر جائے گی ادھر نکالو واپس اور اسی طرح جانوروں میں نکالتے رہے کچھ اللہ کے نام پر کچھ غیر اللہ کے نام پر اب تیس پینتیس جانور ہو گئے اللہ کے نام کے تیس پینتیس ہو گئے غیر اللہ کے نام کے اللہ کے جانور کے نام کی کچھ ادھر کے اس ریوڑ میں سے کچھ بکریاں غیر اللہ کی طرف چلی گئیں کہتے تو یہ واپس مت نکالو اللہ دیا بخشنے والا اس کو کیا ضرورت ہے اور غیر اللہ کے ریوڑ میں سے اگر کچھ ادھر آ گئیں تو کہتے تھے نکالو جلدی ان کو بھی واپس کرو بلکہ کچھ اور بھی کرو کہیں بیڑا غرق نہ ہو جائے آج بھی بالکل کیا یہی مزاج نہیں ہے لینے کی امید نہیں ہوتی ان ڈرتے ہیں بیڑا غرق ہو جائے گا بچے مر جائیں گے نوکری چلی جائے گی گھر میں کوئی آفت آ جائے گی اس لیے ڈرتے ہیں فما علی شراء تو جو ہوتا ہے ان کے شریکوں کے لیے فلاح الى اللہ وہ نہیں پہنچتا ہے اللہ کی طرف وما علی اللہ اور جو ہوتا ہے اللہ کے لیے فوا یس الى شرع وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف يحكمون کتنا برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کیا فیصلہ کر رہے ہیں کس نے ان کو اجازت دی پیدا اللہ نے کیا بارش اللہ نے برسائی زمین اللہ کی آسمان اللہ کا بادل اللہ کے یہ سب کچھ اللہ کا دیا اللہ نے اور چڑھاوا غیر اللہ کے اوپر یہ تقسیم کہاں سے کی یہ بابو نے کہاں سے دیا ماتو کے کھاتے میں کہاں سے پڑ گیا دینے والا اللہ جانوروں کو کس نے پیدا کیا اللہ نے دیے کس نے انسانوں کو اللہ نے تو دینے والا اللہ تو غیر اللہ پر کس کھاتے کا اللہ بچائے شرک سے آج اس شرک میں امت کے بھی بڑے افراد جہالت میں مبتلا ہیں اور ایک طبقہ ادھار کھانے والا وہ کوشش کر رہا ہے نوز باللہ کے قرآن اور حدیث کو موڑ توڑ کر کے ثابت کرے کہ ہاں یہ غیر اللہ کا طریقہ اچھا ہے کیا مکہ کے مشرقوں میں اور پھر کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی فرق رہے گا صرف ضد اور نفرت کی وجہ سے وہ ڈٹ جاتے ہیں مناظرہ کر لیں گے ہم ثابت کر دیں گے کیسا ثابت کریں گے وہی کوے کی طرح کہ میں ثابت کروں گا میں زیادہ گورا ہوں کیسا کرے گا مانوں گا ہی نہیں وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ اتنا ہی نہیں جن شریکوں کے نام پر نکال رہے ہیں شریک کن کے تھے کس کے نام پر نکالتے تھے لات کے عزا کے نام پر حبل کے نام پر منات کے نام پر ان بتوں کے نام پر اور بالکل صاف اور واضح عبارتیں اور تحقیق شدہ عبارتیں ہیں کہ جو غیر اللہ کے نام پر نکالتے تھے وہ کون کھاتا تھا وہ صرف مذہب کے نام پر وہ مفت خوروں کی ٹیم جو مذہب کے نام پر مفت کھانے کے لیے ان کی اس قسم کے مقامات میں رک جاتے ہیں یہ سارا چڑھاوا ان کو پہنچتا تھا ظاہر ہے لات اور عزا اور حبل تو کھا نہیں رہے تھے وہ ان کے پجاری کھاتے تھے مجاور کھاتے تھے اور جو اللہ کے نام پر نکلتا تھا وہ صرف غریب اور یتیم اور مسکین کو پہنچتا تھا آج بھی یہی ہے جو لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں کبھی وہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ دے اور کہیں پر چڑھاوا چڑھائے جا کر کے زکوٰۃ کو تلاش کر کے غریب یتیم مسکین کو دیں گے لیکن جو غیر اللہ کے نام پر ہوگا وہ کون کھائے گا بزرگ تھوڑے کھا رہے ہیں ہیں کوئی بابا نہیں کھا رہا ہے کوئی ماتا نہیں کھا رہی ہے ہیں کوئی مندر نہیں کوئی مورتی نہیں کھا رہی ہے کون کھا رہے ہیں جو اس کے گرد بیٹھے ہوئے وہ مذہب کے ٹھیکیدار دار وہ کھا رہے ہیں اور آپ انٹرنیشنل یتیم حکومتیں بھی بن گئی وہ کہتے ہیں ہم کو دے تو سبحان اللہ یہ جو طبقہ مذہب کے نام پر کھڑا تھا جس کے نام جن کو یہ کھلا رہے تھے قرآن پاک ان کی حص کو جگاتا ہے اس نے کیا کیا ظلم ڈھایا تمہارے اوپر غور تو کرو انہوں نے وہ فلسفے پیش کیے جس کے اوپر تم نے اپنی اولادوں کو قتل کیا وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اور اسی طریقے سے خوبصورت بنا دیا مشرقین میں سے بہت ساروں کے لیے قتل اولادہم اولاد کو قتل کرنا خوبصورت بنایا کس نے بنایا شرکاہم ان کے شریکوں نے جن کے نام پر یہ نکالتے ہیں جن کے لیے نکالتے ہیں کیسے وہ جو مذہب کے کھڑپینچ تھے انہوں نے یہ بتا رکھا تھا کہ جس کے دس بیٹے ہو جائیں اس کو چاہیے کہ ایک بیٹے کو لا کر کے یہاں مورتی کے نام پر ذبح کر دے ان لوگوں نے تمہارے بچوں کو قتل کیا تمہاری اولادوں کو قتل کروایا تم ان کو کھلا رہے ہو قتل اولادہم اولادوں کا قتل کرنا خوبصورت بنا کر دکھایا اور اس کو سمجھتے تھے بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں اپنے بچے کو قتل کر رہا ہے یہ نیکی کا کام ہے اپنی بیٹیوں کو قتل کر رہا ہے یہ نیکی کا کام ہے بیٹیوں کو بھی چڑھاوا چڑھاتے تھے اور بچوں کو بھی بلی دیتے تھے لیوردوہم اردا یوردی اردان ہلاک کرنا گڑے میں ڈالنا لیردو ہوں تاکہ وہ ان کو ہلاک کریں تاکہ ان کو کھڈے میں ڈالیں اور بعد نے ترجمہ کیا تاکہ وہ ان کی نسل خوشی کریں انسانیت کو مٹانے کے در پر یہ طبقہ مذہب کے نام پر تم ان کو کھلا رہے ہو ولی البس والے دینا ہوں اور تاکہ خلط ملت کر دیں ان کے سامنے ان کے دین کو کچھ توحید کچھ شرک اب دونوں باتیں ملی ہوئی آدمی ادھر دیکھتا ہے یا ٹھیک ہے ادھر دیکھتا ہے یہ شرک ہے یہ چاہتے ہیں تاکہ تمہارے سامنے دین کو خلط ملط کر دیں وَلَوْ شاء اللہ مَا فَعَلُوهُ اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے اللہ تعالیٰ ان کو مجبور اور بے بس کر دیتا کہ وہ ایسا نہ کرتے لیکن مجبور کر کے اللہ کسی کو دین پر نہیں لگاتا فضر ہوں چھوڑ دیجئے میرے محبوب ان کو وما ما اور ان باتوں کو بھی چھوڑ دیے جن کو وہ گھڑتے ہیں وہ قصے اور کہانیاں جو انہوں نے گھڑی ہیں کہ فرانے نے اتنے ایک لڑکے کی بلی دی تھی اس کو یہ ملا فلانے نے لڑکی کی بلی دی اس کو یہ ملا اور فلانی جگہ بلی نہیں دی گئی پوری بستی تباہ ہو گئی پورے علاقے پر مصیبت آ گئی یہ کہانیاں گھڑتے تھے چھوڑ دیجئے اس کو بھی ان کو بھی وما یفترون اور جو وہ کہانیاں گھڑتے ہیں ان کو بھی وقالوا هذه انعام شرک انسان کو کیا کیا جہالتیں سکھاتا ہے کن کن جہالتوں میں مبتلا کرتا ہے کہا اس کے لیے مکہ کے مشرقین کو دیکھو وقالوا هذه انعام اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ جانور ہیں کچھ چوپائے ہیں وہ ہر کن اور کچھ کھیتیاں ہیں ہجر یہ ممنوع ہیں ان کو کوئی کھا نہیں سکتا لا یت ان کو کوئی نہیں کھائے گا الا من نشاء مگر جن کو ہم چاہیں گے بزعمہم ان کے گمان کے اعتبار سے یہ کون لوگ تھے جو یہ کہتے ہیں ہمارے گمان کے اعتبار سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا عقیدہ بنا رکھا تھا کہ یہ کھیتیاں چھوڑی ہوئی ہیں غیر اللہ کے نام پر یہ بابا کی ہے یہ ماتا کی ہے یہ فلاں کی ہے یہ فلاں کی ہے اور کچھ جانوروں کو چھوڑ دیے یہ فلانے کے نام پر ان کو کوئی نہیں کھائے گا جس کو ہم چاہیں گے ان کو دیں گے وہی کھائے گا جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چڑھاوا کھانے کے لائق ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا فائل وہی مذہب کے ٹھیکیدار دار ہوں انہوں نے لوگوں کو وقوف بنا رکھا تھا دیکھو یہ کھیتی تم نے ہمارے نام پر چھوڑ دی یہ جانور ہمارے نام پر چھوڑ دیے اب ہم جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے ان سے کچھ لیں گے بٹوریں گے پیسے کیسے وہ کھا سکتے ہیں دوسرا کوئی نہیں کھا سکتا کیا جہالت ہے فلاں کھا سکتا ہے فلاں نہیں کھا سکتا ہے اور سنو وہ انعام حرمت ظہورها اور کچھ چوپائے ہیں حرمت ظہورها سمجھتے ہیں کہ حرام کی گئی ہیں ان جانوروں کی پیٹھیں کل ہم پڑھ چکے کہ حام جس اونٹ سے دس بچے پیدا ہو جاتے تھے کہتے تھے کہ اب اس کی پیٹھ حرام ہو چکی ہے اب اس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا اور کچھ وہ جانور بھی جو نام پر چھوڑ دیے شرک کے نام پر کہ اس پر صرف یہی مذہب کے ٹھیکے دار ہی سواری کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں حرمت متر ہوا ان کی پیٹھیں حرام کی گئی ہیں وہ اور کچھ جانور ہیں لا اسم اللہ علیہا جن پر نہیں لیتے ہیں وہ اللہ کا نام افطرا اللہ پر بہتان لگاتے ہوئے کیا وہ جانور جو چڑھاوے کے چھوڑ دیے چڑھانے کے لیے چھوڑ دیے کہتے تھے ان پر صرف انہی کا نام لے سکتے ہیں کسی بابا کا کسی ماتا کا کسی ہے مورتی کا کسی بت کا حبل کا لات کا عزا کا اصاف کا نائلہ کا کنی کا نام لیں گے اللہ کا نام نہیں لے سکتے ان کے اوپر بڑا غرق ہو جائے گا ناراض ہو جائیں گے یہ بت کہ اللہ کا نام لیا تم نے دیا ہم کو اور پھر اللہ کا نام لے رہے سیجزیہم بما کانوا یفترون اللہ ان قریب ان کو بدلہ دے گا ان کاموں کا اس بات کا جو وہ گھڑا کرتے تھے محمد ان کے ان باتوں کے گھڑنے کی وجہ سے اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں کس نے تم کو یہ سکھایا کس مذہب کی کتاب کے اندر ہے کون سے بزرگ نے یہ بتایا اور سنو ان کی وقالوا ما في بطون هذه الانعام انہی لذكورنا کچھ جانور تھے کہتے تھے کہ ان جانوروں میں جو بچہ ہے ان کے پیٹ میں وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں عورتیں نہیں کھا سکتی سبحان اللہ وقالو اور وہ کہتے ہیں معافی بطون هذه الانعام ان چوپایوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں جن کو ہم نے چڑھاوے کے طور پر چھوڑ رکھا ہے اگر یہ حاملہ ہوں گے یہ جانور تو ان کے بچے خالص خالص ہوں گے لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے وہ محرم علی ازواجنا اور حرام کیے ہوئے ہماری عورتوں پر عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں اور بڑی مزے کی بات اگر وہ بچہ زندہ نہیں پیدا ہوا بلکہ مردہ پیدا ہوا پیٹ میں ہی مر گیا کہتے ہیں اب میاں بیوی دونوں کھا سکتے ہیں مزے سے مردہ پیدا ہو گیا تو دونوں کھائیں زندہ پیدا ہو گیا تو مرد کھا سکتے ہیں عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں عورتوں پر کوئی عذاب آ جائے گا اگر کھا لیں گی وہیں یکم اور اگر ہو وہ جانور مئی تتن مردہ وہ جو ان کے پیٹ میں بچہ ہو اگر وہ مردہ پیدا ہو جانوروں کا شورہ کا تو وہ سب اس میں شریک ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اب سب اکٹھے ہو کر کے کھاؤ مرد بھی کھائیں عورتیں بھی کھائیں ان قریب اللہ ان کو سزا دے گا بدلا دے گا ان کو وس بہم ان کے ان باتوں کے بیان کرنے کا ہندو حکیم علیم وہ جاننے والا ہے سب کچھ جانتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں تو سزا کیوں نہیں دیتا ہے فور حکیم حکمت والا ہے اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے ڈھیل دو ڈھیل دو ڈھیل دو ایک وقت تک موقع دو کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے موقع نہیں ملا اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر قیامت کے دن جب کہیں گے واپس کیجئے اب نیکیاں کر کے آئیں گے تو جواب ملے گا کیا اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ جو تم میں سے سملنا چاہتا وہ سمل سکتا تھا قد خسر الذین قتلوا قد یقینا نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو الذین ان لوگوں نے قتلو جنہوں نے قتل کیا اولادہم اپنی اولاد کو صفحن بے وقوفی کر کے کن کے کہنے پر بے وقوف بن گئے بلی دے دو چڑھاوا چڑھا دو اپنے بچوں کو قتل کر گئے انہوں نے کتنا بڑا نقصان کیا اور آگے آ رہا خشیت ملا جنہوں نے روزی کی درد کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کیا وہ بھی بہت بڑے ظالم تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا سفہن بے وقوفی کی وجہ سے بغیر علم بغیر علم کے وحرموا ما رزقهم اللہ اور حرام کر دیا انہوں نے اس چیز کو جو اللہ نے ان کو روزی دی تھی یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کو دی ہوئی تھیں اور اللہ نے سب ان کے لیے جائز کی تھیں مگر انہوں نے حرام کر دیا ان چیزوں کو افطرا طرح اللہ اللہ کے اوپر بہتان لگاتے ہوئے اپنی طرف سے گھڑ کے باتیں لگاتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں کس کتاب میں کہاں پڑھی تم نے ولو یہ بھٹک گئے گمراہ ہو گئے وہ کانو محتدین اور یہ ہدایت والے نہیں ہیں یہ ساری چیزیں پیدا اللہ نے کی کھیتیاں اللہ نے پیدا کی جانور اللہ نے پیدا کیے ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی تو پھر کیا کسی اور کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار مل گیا جو پیدا کرنے والا ہے تحلیل اور تحریم کا حق اسی کو ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی وہ عبارت میں سنا چکا آپ کو کہ تحلیل اور تحریم صرف اللہ کا حق ہے انبیاء کرام جب کسی چیز کو کہتے ہیں یہ حرام ہے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تمہارے مالک نے حرام کر رکھی ہے دین ساری چیزیں اللہ نے وہ اللہوی وہی تو ہے اللہ جس نے پیدا کیا جنات باغات کو کیسے باغات معروشات وغیرہ معروشات معروشات جو معروشات چھپروں پر چڑھائے جاتے ہیں وغیرہ معروشات اور جو نہیں چڑھائے جاتے ہیں چھپروں پر اصل میں کوئی پرانا درخت آپ کاٹ کر کے زمین میں گاڑے اور اس کے اوپر بیل چڑھ جائے تو اس کو کہتے ہیں معروشات ہیں اس کے لیے اردو میں ایک بڑا عجیب لفظ ہے وہ ہمارے محاورے میں عجیب لگتا ہے جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں وہ جو چھپر بنتا ہے اس درخت کا اس کے اوپر جو بیل چڑھتی ہے اس کے لیے یہ لفظ کہتے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں جو چھپروں پر چڑھائے جاتے ہیں جو جن کی چھتریاں بنائی جاتی ہیں یہ کون سے درخت ہیں یہ بیلیں ہیں ان کو چھپروں پر چڑھایا جاتا ان کی چھتریاں بنائی جاتی ہیں وغیرہ معروشات اور وہ جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے بلکہ اپنے تنوں پر کھڑے ہوتے ہیں والنخل والزرع اور وہی ہے جس نے پیدا کیا ان کھجور کو والزرع اور کھیتی کو مختلف ان کے رنگ ان کے میوے مختلف ہیں والزیتون اور زیتون کو مختلف ہیں کچھ کھٹے کچھ میٹھے ہیں اور کچھ کسی کلر کے کچھ کسی کلر کے ایک ہی کھجور ہیں کھجور ہی نام ہے مگر ہزاروں قسمیں اس کی وزیتون اور زیتون کو پیدا کیا ورمان اور اس نے انار کو پیدا کیا متشابہن جو آپس میں ملنے والے بھی ہیں وغیرہ متشابہن جو آپس میں نہیں بھی ملنے والے کلو من سمری ہی کھاؤ اس کے پھلوں میں سے اس نے تم کو یہ روزی عطا فرمائی اذا اسمرا جب وہ پھل آئیں تو کھاؤ اس میں سے کسی کے کہنے پر کسی کو نہ حرام کرو نہ کسی سے رکو اور نہ کسی سے محروم ہو ہاں ایک کام کرو واہ حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِ اور دے دو تم اس مالک الملک کا حق یوم حسادی ہی اس کے کٹنے کے دن جس دن کھیتی کاٹی جائے اس کا حق ادا کرو اور اس کا حق ادا کیا ہے اگر صرف بارش کے پانی سے کھیتی تیار ہوتی ہے تو دس کلو میں سے ایک کلو اللہ کے نام پر دے دو جو غریب کھائیں گے یتیم کھائیں گے مسکین کھائیں گے کہیں پر چڑھاوا چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اوپر چڑھاووں کا تذکرہ تھا نا اس کے مقابلے میں اور اگر پھل ہیں تو جس دن پھل تیار ہوں اور پھل اتر آئیں پھل توڑے جائیں تو اس دن اس کا حق ادا کرو اگر بغیر کسی تگو دو کے صرف آسمانی پانی سے سیراب ہوتے ہیں تو دس کلو میں سے ایک کلو دسواں حصہ دے دو اس کا عشر دے دو اور اگر پانی لگایا جاتا ہے نہروں کے ذریعے سے سیراب کیا جاتا ہے ٹیوب ویل کے ذریعے سے سیراب کیا جاتا ہے بارش کے پانی سے سیراب نہیں کیا جاتا تو پھر بیس کلو میں سے ایک کلو بیس کوئنٹل میں سے ایک کوئنٹل دے دو ولا تصری کلو کھاؤ ولا تسری اور حد سے تجاوز نہ کرو لا تصرفو یہ اوپر جڑے گا کلو کے ساتھ یہ نہیں کہ اس کا حق ادا کرنے میں حد سے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا حق ادا کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرو مطلب اگر اس کا حق ادا نہیں کریں گے کمی کریں گے اس میں یہ بھی حد سے گزرنا ہو جائے گا اسراف کرنا فضول خرچی کرنا حد سے گزر جانا کھاؤ اور حدوں کو کراس نہ کرو ضائع نہ کرو اور ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ لیکن علامہ آلوسی سے پوچھئے روح المانی والوں سے انہوں نے لکھا ہے کہ انسان اپنی ضرورت سے کم کھائے اور سوکھتا چلا جائے یہ بھی اسراف ہے یہ آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے <laughs> آدمی اپنی ضرورت سے کم کھائے وہ ان صوفیوں پر تنز کر رہے تھے جو قلت تعام کو گھٹاتے گھٹاتے گھٹاتے گھٹاتے بالکل ہی ختم کرنے کے در پہ تھے کہا جو اتنا کم کھائے کہ آدمی کی صحت بگڑنے لگ جائے تو صحت اللہ کی نعمت ہے جسم اللہ کا نعمت ہے یہ بھی اسراف میں شامل ہے انہو لا يحب المصرفین بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ الام وَفَرْشَا کھیتی اللہ نے پیدا کی باغ اللہ نے پیدا کیے اللہ کا حق دو چڑھاوا جہاں چڑھا رہے ہو انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا ان کو کچھ مت دو کچھ مت وہاں چڑھاؤ جانور چڑھاتے تھے جانور کس نے پیدا کیے اللہ نے وہ الذی انشا وہاں جڑے گا اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا من الانعام چوپایوں میں سے حمولے بھی اور چوپایوں میں سے پیدا کیے فرشے بھی حمولہ حملہ یحملو سے نکلا بوجھ اٹھانا وہ بڑے بڑے جانور پیدا کیے جو بوجھ اٹھاتے ہیں گھوڑے بوجھ اٹھاتے ہیں اونٹ بوجھ اٹھاتے ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کیے وہ فرشا اور فرش بننے والے زمین کے ساتھ لگنے والے جانور بھی اسی نے پیدا کیے اور وہ کون ہیں بھیڑ اور بکریاں جو بالکل زمین کے ساتھ لگ کر چلتی ہیں ان پر بوجھ نہیں لادا جاتا کبھی کہتے تھے کہ مڑوا والے بھیڑ پر لادتے ہیں واللہ عالم ہم نے تو دیکھا نہیں وہ فرشا اور جو زمین کے ساتھ چپک کر چلتے ہیں یہ سب اللہ نے پیدا کیے ہر قسم کے جانور اس نے پیدا کیے کلو کھاؤ مما رزقکم اللہ اس میں سے جو اللہ نے تم کو روزی دی ہے کھاؤ اس میں سے ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کے پیچھے پیچھے نہ چلو شیطانوں کے قدموں کے پیچھے کون چل رہا ہے یہ جو اللہ دے رہا ہے اور وہ غیر اللہ پر چڑھا رہے ہیں یہ شیطان چڑھوا رہا ہے اور کبھی کہتا ہے اس کی پیٹ حرام اور کسی کو کہتا ہے کہ اس کا بچہ حرام اور کسی کو کہتا ہے عورتوں کے لیے حرام اور مردوں کے لیے حلال اور اگر مردہ پیدا ہو جائے تو شیطان سکھا رہا ہے اب دونوں کے لیے حلال یہ شیطان کر رہا ہے شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو انہو لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کلم کُلہ دشمن ہے کیوں اس کی بات مان رہے ہو ازواج انشاء کے ساتھ جوڑو اس کو بھی اور وہی ہے جس نے پیدا کیے سمانیت ازواج آٹھ جوڑے جن کو عرب کے لوگ انعام کہتے تھے گھر کے جانور مال چوکھر جیسے ہم کہتے ہیں نا گھر کے جانور مال چوکر مال تو ہوتا ہے روپیہ پیسہ مگر ہمارے محاورے میں مال کے معنی کیا ہے جانور مال چوکھر جن کو ہم کہتے ہیں اس کو وہ انعام کہتے تھے یہ انعام کتنے ہیں ان کے یہاں آٹھ تھے سمانیت ازواج آٹھ جوڑے ہیں من الضأن اثنین بھیڑ میں سے دو ایک بھیڑ اور ایک بھیڑو ومن المعز اثنین اور بکری میں سے دو بکری اور بکرا آ ذکرین حرما آ فرمائیے آ یہ کیا کیا مذکروں کو دو مذکر کو دو نروں کو حرما اس نے حرام کیا ہے امل ان سین یا دو منسو کو اس نے ماداؤں کو حرام کیا ہے کس کو حرام کیا ہے بولو دلیل پیش کرو بکرا اور یہ بھیڑو یہ حرام کیے ہیں کہ بھیڑ اور بکری اس نے حرام کی ہے ام مشتمل علیہ ارحام سیون یا وہ حرام کیا اللہ نے مشتمل ہے جس کے اوپر ان دونوں کے پیٹ مشتمل ہے مطلب جو دو مؤنسوں کے پیٹ میں ہے جو ان کا حمل ہے وہ اس نے حرام کیا ہے تین ہی باتیں ہو سکتی ہیں جانور میں یا نر ہو سکتا ہے یا مادہ ہو سکتی ہے اور یا مادہ کے پیٹ کا بچہ ہو سکتا ہے بولو ان میں سے کس کو اللہ نے حرام کیا اللہ نے تو ایک کو بھی نہیں حرام کیا نہ نر کو حرام کیا نہ مادہ کو حرام کیا اور جب نر اور مادہ حلال ہیں تو تم نے کہا اس کے پیٹ کا جو بچہ ہے وہ عورت کے لیے حرام وہ کیسے حرام ہو سکتا ہے جب اس کی ماں بھی حلال باپ بھی حلال اور پیٹ کا بچہ عورت کے لیے حرام ہو گیا نبیونی بعلم اونی بھی علم مجھے خبر دو بھی علم علم کے ساتھ اور قرآن علم کس کو کہتا ہے اگر کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا تو بتاؤ اور اگر آسمانی کتاب نہیں کسی پرانے پیمبر کی بات ہے تو بتاؤ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو پرانے پیمبر کی بات او من علم سور احقاف میں آ جائے گا نقل ہونے والا علم دکھاؤ کوئی کتاب لاؤ کتاب میں لکھا ہو نہیں تو کوئی نقل ہونے والا علم لاؤ جو پرانے نبی کی بات نقل ہو رہی ہو کہ انہوں نے کہا وہ یہ حرام ہے نہیں کسی نے کہا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ اور اللہ نے پیدا کیے اونٹ میں سے دو وَمِنَ الْبَقَرِ نئی اور اللہ نے پیدا کیے گائے میں سے دو اونٹ اور اونٹنی گائے اور بیل قُلْ زکرئی آپ فرمائیے کیا دو نر حرما اس نے حرام کیے امل ان سے یا دو مادائیں دو مونس اس نے حرام کی ہیں ام مشتملت علیہ ارحام ان سے یہی یا وہ حرام کیا جو دو مادوں کے پیٹ میں ہے جس پر مشتمل ہے ان کا ارحام یعنی ان کے رحم میں ہے ان کے پیٹ میں ہے اگر مذکر حلال ہے مونس حلال ہے تو پیٹ کا بچہ کیسے حرام ہو گیا ہم کم تم شہادا تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں ملی آسمانی تمہارے پاس کوئی نبی کی بات نہیں ملی پھر تمہیں کیسے پتا چلا یہ حرام ہے حرام کون کر سکتا ہے صرف اللہ تو کیا جب اللہ حرام کر رہا تھا تو تم پاس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ اس کی وسیعت کر رہا تھا یہ حرام تم نے سن لیا کہ ہاں ہاں ٹھیک یہ حرام کون کون ذرا دکھاؤ مجھے اللہ اکبر ان کن تم شہدا کیا تم حاضر تھے گواہ تھے اذ وصاکم جب وصیت کی تم کو اللہ اللہ نے لہٰذا اس کی فمن ظلم تو کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے ممن افترا علی اللہ کذبا جس نے بہتان لگایا اللہ کے اوپر جھوٹ کا اللہ نے نہیں حرام کیا اپنی طرف سے کہہ رہا ہے یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ کھیتی حرام یہ جانور حرام ہے اس کو وہ کھا سکتا ہے جس کو ہم کہیں اس کو وہ نہیں کھا سکتا جس کو ہم نہ کہیں النَّاسَ بِغَيْرِ علم اور یہ اللہ کے اوپر بہتان اس لیے لگا رہے ہیں النَّاسَ نہیں فمن ازلم ہاں کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ کے اوپر بہتان لگائے جھوٹا اور کس لیے لگا رہا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم بغیر علم کے ان اللہ لا القوم الظالمین بے شک اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے آگے کچھ ان چیزوں کا تذکرہ ہے جس کو پروردگار نے حرام کیا ہے اور وہ ان کو مقدس اور متحر سمجھ رہے تھے میں نے عرض کیا تھا پیچھے بتایا گیا تھا کہ جو جانور حرام کیے گئے ہیں وہ تو تم کو بتا دیے گئے ہیں تو آپ سمجھے سورہ معاہدہ تو بہت بعد میں نازل ہوئی تو میں نے کہا تھا مکی صورتوں میں بھی ان کی طرف اشارہ گزر چکا چنانچہ یہ مکی صورت ہے اس میں بیان کیا جا رہا ہے کون کون سی چیز حرام ہے اور وہی چار چیزیں جو وہاں بیان ہوئی ہیں باقی اس کی تفصیل ہے اجمال یہی اور بھی دوسری صورتوں میں یہ چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں تم کہتے ہو وہ حرام وہ حرام وہ حرام وہ نہیں اللہ نے حرام کی اللہ نے یہ حرام کی ہیں اور جو اللہ نے حرام کی ہوئی تھی ان کو تو تبرک سمجھ کر کھاتے تھے مزے لے لے کر کے کھاتے تھے اللہ اجد فیما اوحی الیہ آپ فرما دیجئے لا اجد فیما اوحی میں نہیں پاتا ہوں اس چیز میں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے محرمن حرام کی ہوئی چیز اللہ پر یا تان جو اس کو کھاتا ہے اور کوئی چیز حرام کی ہوئی نہیں ہے یہ چیزیں کون سی اللہ مگر یہ چیز یکون میتا یہ کہ کوئی چیز مردار ہو جو مر گئی ہے مردار ہے وہ حرام کی ہوئی ہے اور تم اس کو مزے لے کر کھاتے ہو او دمن مسفوحن یا بہایا ہوا خون وہ خون جو بہ رہا ہے اور جو خون ہڈی کے اندر رہ گیا ذبح کے بعد اور جو ذبح کرنے کے باوجود گوشت کے اندر ذرا برا لگا رہ گیا اس خون کا یہ مسئلہ نہیں ہے او دمن مسفوحن یا بہتا ہوا خون او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت فَإِنَّهُ رِجْسٌ اس لیے کہ وہ تو گند ہے خنزیر کیوں حرام ہوا اس کی علت بیان کی یہ تو مجسمہ گند ہے دنیا میں اکیلا جانور ہے جو گند کھا کر کے زندہ رہتا ہے اور گند بھی کس کا کھاتا ہے دنیا میں ساری چیزیں ہیں سب کی غلاظت جو فضلہ ہوتا ہے جو ان کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ گند ہوتا ہے مگر انسان سے بڑھ کر کسی کا گند نہیں کسی کا بدبودار نہیں یہ انسان کا گند کھاتا ہے تو یہ تو گندی چیز ہے فَإِنَّهُ سن یہ گند ہے مگر پوری دنیا آج اس گند میں مبتلا اور یورپ کے گورے اور سب او فسقن یا گناہ کی چیز ہو وہ اللہ نے حرام کی ہے اور گناہ کی چیز کیا ہے محرم جو حرام کی ہوئی ہے مگر یہ کہ وہاں اوپر جوڑی این یکون میتا وہ مردار ہو او دمن یا خون ہو او لحم خنزیرن یا خنزیر کا گوشت ہو او فسقن یا گناہ ہو اس کو حرام کیا ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے اس کے کھانے کی وجہ سے اور اس کا اس کو ایسا متبرک سمجھنے کی وجہ سے وہ کیا چیز ہے لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ جس کے ساتھ اللہ کے نام کے سوا کو پکارا گیا ہے اوہلا پکارا گیا ہے جس کو بھی جس پر پکارا گیا لِغَيْرِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ کے لیے کسی اور کے نام کر دیا گیا فلاں مندر کا بکرا ہے فلاں مورتی کے نام پر فلاں بابے کے نام پر فلاں ماتا کے نام پر فلاں بزرگ کے نام پر جب اس کے نام پر کر دیا گیا ہو پھر اگر وقت ذبح اللہ کا نام بھی لیا لیکن مقصود ہے غیر اللہ کی قرب حاصل کرنا مقصود ہے اس کو خوش کرنا دل میں یہ چور چھپا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ خوش ہوگا اور میرے کام بن جائیں گے یہ گناہ کا کام ہے یہ حرام کیا گیا ہے اس کو تبرک سمجھتے ہو اضطر غیر باغ تو جو کوئی مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ وہ باغی نہ ہو ولا عاد اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو ان غفور رحیم تو بے شک تیرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے وعلى الذين حرمنا كل ظفر کچھ لوگوں نے کہا مگر یہودیوں کے اوپر تو اس سے علاوہ بھی کچھ چیزیں حرام ہیں جبکہ یہودی کہتے ہیں ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب ہے ہمارے پاس بھی انبیاء کرام کی احادیث اور ان کے اقوال ہیں وہ کیوں کچھ چیزوں کو حرام کر رہے ہیں کہا کون کون سی چیزیں کہا یہودی کہتے ہیں اونٹ حرام یہودی کہتے ہیں بطخ حرام اور یہودی اور جانوروں کو حرام سمجھتے ہیں جن کے دو ناخن نہیں ہوتے بلکہ ایک ناخن ہوتا ہے جانور کے دو ناخن سمجھتے نا اکثر جانور آپ دیکھتے ہیں وہ ہیں کہ جن کا پیر آگے سے پھٹا ہوا ہوتا ہے جس طرح بھینس کا پیر پھٹا ہوا دیکھا ہوگا آپ نے گائے کا پھٹا ہوا تو اس کے دو ناخن ہو گئے لیکن جن کا ناخن ایک ہے اور ایک ہی بنایا گیا وہ ان پر حرام کیے گئے تھے اور ان وہ کیوں حرام کیے گئے تھے وہ ان کی شرارتوں کی ان کو سزا دی گئی تھی الَّذِينَ هَادُوا اور ان لوگوں پر ہادو جو یہودی ہوئے حرمنا ہم نے حرام کیا تھا کل لذی ظفر ہر ایک ایک ناخن والا جانور اور اس میں اونٹ آتا تھا اور بطخ ومن البقر اور گائے میں سے ان پر حرام کی گئی تھی ایک چیز والغنم اور بکری میں سے ایک چیز حرام کی گئی تھی کیا حرمنا علیہم شحومہما حرام کی تھی ہم نے ان پر ان کی چربی ان کی جو کھلی ہوئی چربی ہے وہ حرام ہاں کچھ چربی تھی جو حلال الا ما حملت ظہورہما مگر وہ چربی جو اٹھاتی ہیں اس ان کی پیٹھیں جو پیٹھ پر لگی ہوئی چربی ہے وہ حلال اب الحوایا یا وہ چربی جو لگی ہوئی ہو ان کی آنکھوں کے ساتھ او مختلط بعض یا وہ چربی اختلط جو مل گئی ہو من ہڈی کے ساتھ ہڈی کے ساتھ مختلط ہو گئی ہو چپکی ہوئی ہو وہ حلال اور باقی جو کھلی ہوئی چربی ہے وہ سب کی سب چربی ان پر حرام کی تھی یہ کیوں حرام کی تھی ذالک کا ببغیہم یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی سرکشی کی حدوں کو کراس کرتے تھے ہم نے ان چیزوں سے ان کو محروم کیا تھا یہ ان کو سزا ملی تھی یہ کوئی مستقل چیز طور پر چیزیں حرام نہیں تھی وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم ہی سچ کہنے والے ہیں لیکن یہ جزینہ کا تعلق بطور خاص ان کے ساتھ ہے جو چربی حرام کی گئی تھی یہ چیز حرام کی گئی تھی اور کل ظفر میں اگر اونٹ کو لایا جائے تو ہم چوتھے پارے میں پڑ چکے ہیں کہ یہ تو بنیادی طور پر ان پر حرام نہیں تھا بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیماری کی وجہ سے اپنی ذات پر حرام کیا تھا اور تورات تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے علت اور حرمت کے احکام تو اس میں نازل ہوئے ہیں وَإِن كَذَّبُوكَ بس اس کے بعد بھی اس کے باوجود بھی اگر وہ آپ کو جٹلائیں فقل تو آپ کہہ دیجیے رب ذو رحمت ہوں تمہارا رب بہت بڑا رحم کرنے والا وسعت والا ہے بہت بڑی رحمت والا ہے وہ ڈھیل دے رہا ہے تم کو ڈھیل دے رہا ہے ابھی لیکن جب عذاب آ جائے گا ولا يرد رد اور نہیں واپس کی جا سکے گی اس کی پکڑ نہیں واپس کیا جا سکے گا اس کا عذاب انل قوم المجرمین جرم کرنے والے لوگوں سے ابھی ڈھیل دے رہا ہے مہربان ہے بہت کرم کرنے والا ہے لیکن جب نمبر آ جائے گا تو اس کی پکڑ کو کوئی بات نہیں کر سکتا ہے شَاءَ اللہ مَا اشرکنا ایک زبردست اعتراض جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مشرق کرتے تھے اور گزشتہ انبیاء پر بھی کرتے تھے اور آج بھی بے شمار شرک کرنے والے ان باتوں کو دہراتے ہیں کیا اگر اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ عمل پسند نہیں ہے خاص طور سے شرک کرنا اللہ نے ہم کو اس کی طاقت کیوں دی اگر وہ شرک پسند نہیں کرتا تو ہم سے طاقت کیوں نہیں سلب کر لیتا طاقت کیوں نہیں چھین لیتا ہم سے کیوں وہ ہمیں شرک کرنے دیتا ہے جب اس نے ہم کو طاقت دی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ ہمارے شرک کو پسند کرتا ہے جواب تو ظاہر ہے اس کا کہ ایک ہے کسی چیز کو پسند کرنا اور ایک ہے طاقت دینا اس نے طاقت بے شک دی ہے مگر وہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے سیقول پورالدین عشرہ کو قریب کہیں گے اور یہ زمشری کے مطابق عرض کر چکا کہ سین کے معنی ضرور کہیں گے سیقول الذین ضرور کہیں گے الذین اشرکو وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا لو شاء اللہ اگر اللہ تعالی چاہتا ما اشرکنا تو ہم شرک نہ کرتے ولا آباؤنا اور ہمارے باپ دادا بھی نہ کرتے ولا حرمنا من شئی اور ہم حرام نہ قرار دیتے من شئی کسی چیز میں ہم کیوں حرام قرار دے رہے ہیں کیوں شرک کر رہے ہیں اللہ چاہ رہا ہے کیوں ہمیں موقع دیتا ہے قرآن پاک نے اس کے دو طریقے سے جواب دیے پہلا جواب یہ دیا کہ اوہو بڑی تحقیق کر کے بات کہی تم نے بڑی گہری بات نکالی مگر تم سے پہلے جاہل بھی یہی کہتے تھے اگر تم سے پہلے جاہل بھی یہی کہتے تھے اور تم نے بھی یہی بات کہی تو کون سا کمال کیا ہے مگر میں نے کہا کہ آج کے لوگ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جن کو کہتے ہی جاہل تھے دورے جہالت کے لوگ انہوں نے بھی یہی کی اور جناب مسٹر آپ پڑھے لکھے ہو کر بھی یہی بات کہتے ہو ذَلِكَ کا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی یہی باتیں کہیں حتی ذاقو بختنا یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہماری پکڑ یا ہمارے عذاب کے مزے کو جس طرح ان پر عذاب آیا ان پر بھی آئے گا اور اس میں دوسرا جواب بھی آ گیا اگر اللہ تعالیٰ ان باتوں سے خوش ہوتا تو تم سے پہلے لوگوں کو سزا دیتا جب سزا دی تو اس کا مطلب وہ ان سے خوش نہیں ہے قُلْ هَلْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا دوسرا جواب ہم سے پوچھتے ہو کہ یہ چیزیں حرام کیسے ہیں تم دلیل پیش کرو تم بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ شرک کرنا درست ہے اگر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا تو ہمیں کیوں شرک کرنے دیتا تم دلیل پیش کرو یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے کو پسند کرتا ہے بلحل کم آپ فرمائیے کیا ہے تمہارے پاس من علم کوئی علم کی بات اگر ہے علم پتخ لنا اس کو ہمارے سامنے پیش کرو نکالو باہر اور علم سے مراد وہی کوئی آسمانی کتاب ہے کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کسی پیمبر کی بات ہے تمہارے پاس پیش کرو ان تتبعون الا الظن نہیں تم چلتے ہو مگر گمان پر وان انتم تم ملا تخرصون اور تم نہیں ہو مگر اٹکل لگاتے ہو اندازے لگاتے ہو قل فللہ الحجت البالغه آپ کہہ دیجئے تو اللہ ہی کے لیے الحجت البالغه پہنچ جانے والی دلیل دل کے اتر اندر اتر جانے والی دلیل اللہ ہی کے لیے ہے یہ دل کے اندر اتر جانے والی بات کون سی ہے ایک بات تو یہ کہ یہ جواب دیا کہ تم سے پہلے جاہل بھی یہی کہتے تھے دوسرا یہ جواب کہ ان کو سزا ملی سزا کیوں دی اللہ کو پسند نہیں تھا اسی لیے سزا دی تیسری یہ بات کہ تم سے کہا تم پیش کرو کوئی علم تم نہیں پیش کر سکے ثابت ہو گیا کہ شرک کرنا اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ اجمال ہے اور قرآن پاک کبھی اجمال کہتا ہے کبھی تفصیل کرتا ہے اس کی تفصیل اگر آپ نے دیکھنی ہو تو چودھویں پارے میں چلے چلیے سور نحل کے اندر چوتھے رقو کو کھولیے ذرا ہاں مل گیا آپ کو ملا نہیں ملا چوتھا رکو آئے نمبر یاد ہے میں نے چوتھا کا پینتیس نمبر آیت ملی پینتیس نمبر آیت وکال اللہ دینا لو شاہ اللہ اور کہا انہوں نے جنہوں نے شرک کیا تھا لو شاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ماں آبدنا ہم نہ کر کرتے اس کو چھوڑ کر کسی چیز کی نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم حرام قرار دیتے اس کے سوا کسی چیز کو یہاں وہی جواب کا فعل اللہ من نے اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فعل حرام رسول تو کیا ہے رسولوں پر سوائے کھلن کھلا پہنچا دینے کے رسولوں کا کام زبردستی منوانا نہیں پہلے جاہل بھی ایسے کرتے تھے اور اب آیا تفصیلی جواب اس کا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا تم کہتے ہو کہ شرک اللہ کو پسند ہے اگر اللہ کو شرک پسند ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا سلسلہ کس لیے تھا نبی کس لیے آئے تھے پھر تو نبیوں کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا نبی توحید ہی تو بتانے کے لیے آئے تھے وَلَقَدْ بَعَثْنَا اور یقیناً بھیجا ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور تم تاغوت کی بتوں کی پوجا سے بچو ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم و بیش انبیاء کرام کس لیے آئے یہ یہی تو بتانے کے لیے آئے فی الارض گھوم پھر کر کے دیکھو پھر نتیجہ کیا نکلا انبیاء نے بات پہنچائی جو کچھ لوگ ہدایت پر آئے وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ تعلیم اور کچھ وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہوئی اور گمراہوں کو پھر ہلاک کیا گیا گھوم پھر کر کے دیکھو زمین میں کہاں کہاں ہلاک ہوئے گمراہ لوگ اور گمراہوں کا ہلاک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے اسی کو فرمایا فل فل اللہ حجت آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے دل میں اتر جانے والی دلیل ہے فل شاہدا کم مجماہی تو اگر وہ چاہتا تو وہ تم سب کو ہدایت پر لگا دیتا ہدایت دے دیتا مگر زبردستی وہ ہدایت نہیں دیتا ہے حلم شہدا کم حل قلف یہ لغت کے اعتبار سے عجیب سا لفظ ہے اس کی بہت تحقیقیں ہوئیں ہم آسان بات یاد رکھیں گے علوما کے معنی پیش کرو لیکن یہی معنی پیش ہو جاؤ کے معنی میں بھی ہے آ جاؤ اور دوسرے معنی چلے آؤ یہ معنی اور یہ معنی بھی کہ پیش کرو گویا یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے یہاں متعدی ہے اپنے گواہ پیش کرو اور آگے سورہ احزاب میں آ رہا ہے وہاں ہے چلے شہدا آپ فرمائیے حلم پیش کرو تم شہدا اپنے گواہوں کو تو اللہ حرم هذا جو اس بات کی گواہی پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں کو حرام کیا جن کو تم حرام سمجھتے ہو فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ بس اگر وہ گواہی دینے ہی لگ جائیں آپ ان کے ساتھ مت گواہی دیجئے مطلب کا پیش کرو جو یہ کہیں کہ جن چیزوں کو جن جانوروں کو ہم حرام قرار دے رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں ان کو اللہ نے حرام کیا لیکن بے شرموں کی کوئی حد تھوڑی ہوتی ہے مشرق قیامت کے دن قسم کھا جائے گا اللہ کے سامنے کہ میں نے شرک ہی نہیں کیا ہو سکتا ہے کچھ مشکنڈے کھڑے ہو جائیں کہ ہاں ہاں, ہاں، اللہ نے حرام کیا ہم اس کے گواہ ہیں ہم موجود تھے وہیں پاس میں بیٹھے ہوئے تھے اگر وہ یوں کہنے لگ جائیں بے حیائی کی بات پلا شرما ہوں آپ ان کے ساتھ گواہ نہ بنیے ولا تتبع هوا الذين كذبوا بآياتنا اور مت پیچھے چلیے ان لوگوں کی خواہشات کے كذبوا بآياتنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا والذین لا یؤمنون بالآخرہ اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں رب بربهم یعدلون اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں دوسروں کو ولا تتبع مت پیچھے چلیے ایسے لوگوں کی خواہشات کے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان لوگوں کی خواہشات کے جو آخرت کو نہیں مانتے اور ان لوگوں کی خواہشات کے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے مت چلیے معیار قرار دے دیا ایمان والے کے ایمان کا کہ ان لوگوں کے پیچھے اس کو نہیں چلنا چاہیے اب کون کون چل رہے ہیں کون نہیں وہ اپنے دائیں بائیں خود دیکھیں قل تعالوا تما ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا اوپر انہوں نے کہا یہ حرام یہ حرام یہ حرام قرآن پاک نے سختی سے جواب دیا کہ یہ حرام نہیں جن کو تم حرام قرار دے رہے ہو تو سوال یہ ہے کہ حرام ہیں کیا کیا چیزیں اوپر وہ چند چیزیں بتا دی یہ حرام ہیں اب کچھ دوسری چیزیں عقائد کے تعلق کی سوچ اور سمجھ کے تعلق کی بھی اور کچھ عملی طور پر بھی کچھ باقی چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ یہ چیزیں حرام کی اللہ نے اگر تم نے حرام ہی دیکھنا ہے قل تعالو آپ فرمائیے آ جاؤ اتلو میں تلاوت کرتا ہوں ما حرمت جو حرام کیا رب تمہارے رب نے علیکم تم پر سب سے پہلے کیا حرام کیا اللہ تشریح بھی شی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ لیکن یاد رکھیے یہ لا زائد ہے یہاں پر مانا کے اعتبار سے ورنہ ہو جائے گا کہ اللہ نے حرام کیا ہے شرک نہ کرنے کو تو ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے حرام کیا شرک کرنے کو وبل والدین احسانہ اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو گویا ان کے ساتھ بد سلوکی کرنا یہ حرام کیا ہے ولا تقتلوا اولادکم من املاق اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو املاک کی وجہ سے اور املاک کے معنی خرچے کے ڈر کی وجہ سے اور یہ بات قرآن کریم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کہی اس وقت بھی اولاد کو قتل کرتے تھے آج بھی کر رہے ہیں مگر اس دور میں جو کرتے تھے ان کو لوگ ظالم کہتے تھے ان پڑھ کہتے تھے آج جو اولاد کو قتل کرتے ہیں ان کو سمجھدار ہوشیار پڑھا لکھا اور نئی روشنی سے واقف کہتے ہیں مگر ایک چیز دونوں میں مشترک ہے اس دور میں بھی اولاد کو کیوں قتل کرتے تھے کہتے تھے کہ اکانمی کا مسئلہ ہے خرچہ کیسے پورا ہوگا مسئلہ آج بھی اسی کا ہے کیا بات ہے یہ قرآن میں نحن زکم ہم تم کو روزی دیتے ہیں ویاہم اور ان کو بھی ہم دینے والے ہیں روزی تم تو اپنی روزی کے مالک بھی نہیں اگر تم خرچے کے ڈر کی وجہ سے ان کو مار رہے ہو تو پہلے اپنا گلا کاٹو تم کہاں سے لائے روزی تمہاری بھی تو ہم نے دی جب تمہاری ہم نے دی تو پھر ان کو نہیں دے سکتے بھائی کیا ہم اور ان کو بھی ہم روزی دیتے ہیں اور اللہ نے کیا حرام کیا ولا تقرب ما ظهر منها وما بطن اور مت قریب جاؤ تم بے حیائیوں کے گندی باتوں کے ما ظاہر منہا جو اس میں سے ظاہرہ اس کے پاس بھی مت جاؤ وما بطنا اور جو پوشیدہ بے حیائی ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ کھلم کھلا بے حیائیوں کے قریب مت لگو اور پوشیدہ بے حیائیوں کے قریب بھی مت لگو یہ حرام کیا ولا تک النفس التي حرم اللہ اور مت قتل کرو تم کسی جان کو التي حرم اللہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اللہ بالحق مگر حق کے ساتھ یہ حرام کیا ہے کہ کسی جان کو قتل کریں لوگ ذالکم وسو تم بھی یہ ہے وہ چیز جس کا تم کو اللہ تعالیٰ تاقیدی حکم دیتا ہے لعلکم تاقلون تاکہ تم عقل سے کام لو مگر حرام چیزیں ابھی ختم نہیں ہوئی اور یہی وہ چیزیں ہیں جو سورہ بنی اسرائیل میں دوبارہ دہرائی جائیں گی اور یہ کل ملا کر کے وہاں پندرہ باتیں یا چودہ باتیں بنیں گی یعنی ناپنے اور تولنے کو الگ الگ کرو تو پندرہ باتیں اور دونوں کو اکٹھا کر لو تو چودہ باتیں بننے گی انہی کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اخلاق کی جتنی باتیں تورات میں تھیں وہ سب باتیں اللہ نے ان آیتوں میں جمع کر دی ولا وہ مال الیتیم اور قریب نہ جاؤ یتیم کے مال کے اللہ بلّہ کے ہی مگر اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہو حتی یبلغا شدہ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو تب تک ان کے مال کے قریب بھی مت جاؤ وہ الْكَيْلَ اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں اپنی جوانی کو میں عرض کر چکا کہ یتیم کے مال کے قریب جانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا باپ مر جائے اور لوگ اس کا مال خیرات کے نام پر اڑا لیں اور سب کھا جائے وہ اوف القیلا والمیزان بالقسط اور پورا کرو القیلا ناپنے کو والمیزان اور تولنے کو بالقسط انصاف کے ساتھ نفسا الا وسعها ہم نہیں مقلف بناتے ہیں کسی جان کو اللہ مگر اس کی طاقت کے بقدر وَإِذَا قُلْتُمْ فہدل اور جب بھی تم کہو تو عدل کرو ولو کا رضا قربا اگرچہ وہ بات کہنی پڑے تمہیں قریبی رشتہ دار کے خلاف وہ بعہد اللہ اوفو اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو ذالکم یہ ہیں وہ بات وصاکم بھی جن کا تاکیدی حکم دیا اللہ نے تم کو لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اور یہ بات کہ یہ ہے میرا راستہ مستقیما اس حال میں کہ بالکل سیدھا ہے فتب تو تم اسی کی پیروی کرو فتبی اسی کے پیچھے چلو ولا فتبی السبل اور مت پیچھے تو چلو تم مختلف راستوں کے فتفرق بكم عن ہم تو وہ راستے جدا کر دیں گے تم کو صراط مستقیم کے راستے سے عن سبیلی اس کے راستے سے ذالکم وصاکم بھی لعلکم تتقون یہ ہیں وہ چیزیں جن کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ ثم آتینا موسر کتاب یہاں تک یہ باتیں پوری ہوئیں جن کے لیے فرمایا کہ اگر حرام چیزیں ہی سننی ہیں تو وہ یہ چیزیں ہیں تم ان کو چھوڑے ہوئے ہو اور ان چیزوں کو حرام کر رہے ہو ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي يحسن وتف... على الذي يحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون پھر ہم نے کتاب دی موسیٰ علیہ السلام کو پھر جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ پہلے یہ کام ہوا اور اس کے بعد یہ کام ہوا بلکہ تعقیب ذکری کے لیے ایک کام اور سنو اس انداز سے ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب دی ہے تمام الزی احسنا مکمل کرنے کے لیے اس شخص پر جس نے اچھا کام کیا نیکی کی وہ تفصیل اور کھول کر بیان کرنے کے لیے لکل شعی ہر چیز کو بہدن اور ہدایت بنا کر رحمتن اور مہربانی بنا کر لعلہم شاید کہ وہ بن ربیہم یؤمنون یقمنون اپنے رب کی ملاقات کو ماننے لگ جائیں اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں ابھی ایک گھنٹہ باقی ہے مگر سر میں درد ہو گیا بس اتنا ہی رہنے دیتے ہیں صدق اللہ مولانا العظیم